جناب عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ تھے جن کا نام مجاشر تھا جو کہ قبیلہ بنی سلیم میں سے تھے قربانی کے لیے بکریاں تقسیم کی گئیں تو کم ہو گئیں بس انہوں نے ایک منادی کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بلا شبہ جزا یعنی ایک سالہ سنی یعنی دو دانتے کی جگہ کفایت کر جاتا ہے امام ابو ابوداود رحم اللہ نے فرمایا اس صحابی کا نام مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے سننے ابو ابوداود حدیث نمبر دو ہزار سات سو ننانوے